بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وقال في مدین آخر ثم لتسألن يومئذ عن عن النعيم وقال رسول الله الله الله صلى عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في عبد بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون ما کثیر من الناس اصحت الفراق ہر قسم کی حمد و ثنا بلائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو پوری دنیا کا اکیلا خالق و مالک اور ہمارا معبود حقیقی ہے جس کی دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی ان کو گن بھی نہیں سکتا ہے اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد ان گنت درود سلام نازیم ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوض فرمائے گئے جن کا نام نام اس میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معزز بھائیوں اللہ رب العالمین کی ہمارے ساتھ بے شمار نعمتیں ہیں اور ہم سب ان تمام نعمتوں میں غفلت کا شکار ہیں ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں ان نعمتوں کو غریمت نہیں جانتے ان نعمتوں پر اللہ رب العامین کا شکر ادا نہیں کرتے اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان گر بھی نہیں سکتا ہے تو چلے جائے کہ ان تمام نعمتوں کا حق ادا کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ رحیم ہے غفور ہے مہربان اور رحم دل ہے وہ ہم سے بہت کم چاہتا ہے لیکن دینا بہت چاہتا ہے ہم کم عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ و ثواب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا کرم اس کا احسان ہے دین اسلام سب سے عظیم نعمت ہے ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے کیا ہم حقیقی معنوں میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا اس نعمت کی ہم قدر کرتے ہیں کیا ہم اللہ رب العامین کی عبادت بجا لاتے ہیں اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا جواب ہمیں نفی میں ملے گا کہ اکثر لوگ اکثر مسلمان اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے جب کہ دین اسلام سب سے عظیم نعمت ہے دین اسلام کے بعد عقل سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کیا اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو اس کا حق ادا کرتے ہیں کیا اس کا شکر ادا کرتے ہیں اگر ہم مجنون اور پاگل ہوتے ہمارے پاس عقل اور دماغ نہ ہوتا تو آج ہم کیا ہوتے کسی اسپتال کے اندر پڑے ہوتے کہیں گندگی کھا رہے ہوتے کہیں ننگے گھوم رہے ہوتے کہیں ایسا کچھ کام کرتے کہ انسان سوچتا ہے کہ جانور جیسا انسان ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی دماغ دیا سوجھ سوجھ بوجھ کی طاقت دی اتنی عظیم نعمت دی کیا اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں اللہ نے علم دیا اللہ نے آنکھ دی اللہ نے زبان دی اللہ رب العالمین نے اور بہت سارے مناسب عطا کیے مال عطا کیا بے شمار اللہ رب العالمین دولتیں اور نعمتیں دی ہیں کیا ہم ان نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتیں برقرار رہیں تو ہم اللہ ہر العالمین کا شکر ادا کریں ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا تم عن النعیوم سور تقاصر کی آخری آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے سب سے پوچھا جائے گا جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مال کی عزت و آبرو کی امن و امان کی اور اس طریقے سے عقل و دماغ کی جتنی بھی مال و اولاد کی بیوی کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے بعض پرس ہوگی ہم سے سوال کیا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا کہاں پوچھا جائے گا دنیا میں نہیں پوچھا جائے گا آخرت کے اندر پوچھا جائے گا آخرت میں سوال کیا جائے گا ہم سے پوچھا جائے گا آخرت کے اندر یہ دنیا دارالعمل ہے عمل کرنے کی جگہ ہے یہاں سوال نہیں ہوگا جو آنے والا دن ہے وہاں عمل نہیں ہوگا سوال کیا جائے گا دنیا میں سوال نہیں کیا جائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا پوچھے گا جہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا لہذا اگر سوال کا صحیح جواب دینا چاہتے ہیں تو دنیا کو اللہ نے جو ہمیں دی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کی قدر کریں اس کا شکر ادا کریں آج کے اس خطبے میں میں دو نعمتوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے اور جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا نعمتان مقبول الفی حما کثیر الناس دو نعمتیں ایسی ہیں اس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اکثر لوگ ان نعمتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اکثر لوگ ان نعمتوں کا احساس ان کے پاس نہیں ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے کون سی دو نعمتیں ہیں اصحت والفراغ تندرستی اور فارغ البالی فرصت انسان کے پاس صحت ہے اور فرصت ہے تندرست ہے بیمار نہیں ہے اس کے اور فرصت اس کے پاس ہے مشغول نہیں ہے وہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں اور غفلت کا اور کوتاہی کا شکار ہم ساری نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار حقیقت یہی ہے تمام نعمتوں کے بارے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں غفلت کرتے ان نعمتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے لیکن ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو نعمتوں کے بارے میں فرمایا کون سی دو نعمتیں ایک پہلی نعمت صحت ہے جو اللہ نے ہم کو تندرستی دی ہے ہمیں بیمار نہیں بنایا ہم انسان تندرست ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہے بات بھی کر سکتا ہے نافرمانی کرنا چاہے نافرمانی بھی کر سکتا ہے نوجوانوں کو اللہ نے طاقت دی ہے اس نوجوان اپنی طاقت کو اپنی قوت کو جہاں استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے اگر صحیح جگہ استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سات بندے ایسے ہیں جن کو اللہ ابامن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اسی میں آپ نے فرمایا شاپ النشافی عبادت اللہ ایسا نوجوان جس کی تربیت اللہ کی عبادت پر ہوتی ہے اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزرتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا نوجوانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے بیمار نہیں ہیں بوڑھے نہیں ہیں تندرست ہیں نیکی بھی کر سکتے ہیں برائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نیکی کریں گے اللہ کی عبادت پر قائم اور دائم رہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بہترین انعام سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ عرش کا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت کے دن جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ اربان ان کو سایہ نصیب کرے گا تو یہ جو تندرستی ہے صحت ہے یہ اللہ ہر براہین کی بہت عظیم نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزول قدمہ اب دن حت ہی فیما افنا اسی حدیث میں آپ نے فرمایا وہ ان جسم ہی فیمہ ابلا کہ اللہ تک کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے قیامت کے دن اسی میں آپ نے کیا فرمایا وہ ان جسم ہی فیمہ ابلا اللہ نے اس کو جسم دیا ہے جو تندرستی دی اور صحت دیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا بہت سارے گناہ بھی نہیں کر سکتا بیمار ہے وہ بستر پر ہے اور بہت ساری نیکیاں بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول کی طرف اللہ رب العامین کی طرف سے خوشخبری ہے ان نیک لوگوں اور بندوں اور نوجوانوں کے لیے ان تندرست لوگوں کے لیے کہ جو انسان تندرستی کی حالت میں جو عبادت کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا لیکن جب بیماری آ جاتی ہے اور بیماری کی وجہ سے اس عبادت کو نہیں کر پاتا اس کی خواہش اور تمنا رہتی ہے کرنے کی لیکن نہیں کر پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کی بنا پر اس کو عجر دیتا ہے گویا کہ اس نے عمل کیا کیوں اس لیے کہ تندرستی میں جوانی میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا لہذا آج بڑھاپے میں بیماری میں بھی اگر وہ نہیں کر سکتا اس عبادت کو تو اللہ ہر غلامین اس کو اس پر اجر اور ثواب دیتا ہے لیکن جو انسان جوانی میں نہیں کرتا بڑھاپے میں بھی اس کو کچھ نہیں ملتا اس لیے میرے بھائیوں قیامت کے دن ہمارے صحت کے بارے میں اللہ تعالی ہمارے جسم کے بارے میں سوال کرے گا جسم کے اندر دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا ہمارے جسم کے اندر آنکھیں ہیں زبان ہے آنکھ دل ہے دماغ ہے کان ہے ہاتھ اور پاؤں ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے ہی دے رکھی ہیں ہمارے جسم کے اندر ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا صحت بھی جسم سے متعلق نعمت ہے اس صحت کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث چھ چیزوں کو چھ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اسی میں آپ نے فرمایا وہ صحت کا قبل سقمک اپنی بیماری سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو آج تندرست ہیں کر سکتے ہیں کل نہیں کر پائیں گے جب بیمار ہو جائیں گے صرف تمنا ہمارے پاس رہ جائے گی لہذا جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت موجود ہے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو اسحا میرے بھائی بہت عظیم نعمت ہے تندرستی اگر اس کی قدر نہیں ہے تو اسپتالوں میں جا کر کے دیکھیے جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں جو بستروں پر پڑے ہیں بیمار ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے اسی لیے مریضوں کی عادت کرنی چاہیے مریضوں کی عادت کرنے سے اس نعمت کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے جیسے قبرستان کی زیارت کرنے سے زندگی اور حیات کی قیمت معلوم ہوتی ہے زندگی کی قیمت معلوم ہوتی ہے ایسے ہی مریضوں کو دیکھیے بیماروں کو دیکھیے تو اس عزی سے تندرستی اور صحت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا کرم ہو اس کا اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسپتال میں داخل نہیں کیا اس نے ہمیں بیمار نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تندرستی دی ہے جب تندرستی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا بھی ہے آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اس تندرستی پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ کے بعد بجا لائیے تو بیماروں کی عادت کیجیے بیمار کی عادت کرنا بہت ادر و ثواب کا کام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عادت کرنے کے لیے جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے اور جب آپ بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گویا کہ آپ جنت کے بالا خانوں میں ہوتے ہیں جنت کے گویا کی آپ باغوں میں گھومتے ہیں فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو بندہ کسی کی زیارت کرنے کے لیے عادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو مریضوں کی عادت کرنے سے اس نعمت کی قدر ہمیں معلوم ہے اچھا تندرستی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی نعمت اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا لیکن ہم سے بہت معمولی چاہتا ہے بہت معمولی چاہتا ہے لیکن وہ معمولی بھی نہیں کر پاتے ہم وہ معمولی بھی نہیں کر پاتے اور اس طریقے سے اپنی صحت اور تندرستی کو انسان برباد کر دیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی بات کرنے کے بجائے دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز ہے انسان نماز نہیں پڑھ پاتا اللہ کی ودانیت پر قائم نہیں رکھتا اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف نعمتوں کو منسوخ کر دیتا ہے فلاں کی طرف سے ملا فلاں کی طرف سے ملا نہیں حقیقت میں دینے والا اللہ رب العالمین ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دنیا میں اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت مل جائے تو آپ اس پر بھی اس آدمی کا شکر ادا کیجیے اللہ کے سر کے دل سے ملم الناس لم شکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا آپ کو کسی نے نوکری لگوا دی آپ کو کہیں پر کوئی کام مل گیا اس طریقے سے اور کوئی چیز آپ کو مل گئی کسی کے ذریعے سے کیونکہ دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے سبب پر قائم رکھا ہے لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سبب پر نہیں قائم ہیں اللہ اولاد دینے والا ہے اللہ ہی اولاد دینے والا اللہ ہی بارش برسانے والا کوئی دوسرا اولاد نہیں دے سکتا وہی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا وہی مارنے اور جلانے والا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن آپ کو رزق ملتا ہے آپ کسی یہاں نوکری کرتے ہیں آپ سے وہ بھی کماتا ہے آپ اس سے بھی کماتے ہیں کوئی آپ کو نوکری لگوا دیتا ہے وہ آپ کے لیے ذریعہ بنا رزق کا اللہ نے اس کو بھیج دیا آپ کے لیے تو اس کا بھی آپ شکر ادا کریں تو تندرستی میرے بھائیوں بہت عظیم نعمت ہے جس میں ہم سب لوگ غفلت کا شکار ہیں کب ہمیں معلوم ہوتا جب ہم بیمار ہو کر کے بستر پر چلے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش میں آج بیمار نہ ہوتا تو مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا اب بیمار ہیں مسجد میں نہیں جا سکتے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے میرے بھائی وہ دن آنے سے پہلے ہم اس کو غنیمت جانیں اللہ ہر براہمن کے بات کرے یہ پہلی چیز ہو گئی اور دوسری چیز اللہ کے سر نے کیا فرمایا الفراق فارغ البالی انسان کے پاس جو فرصت ہے اس فرصت کی قدر کرے مشغول ہونے سے پہلے قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم سب مشغول ہو جائیں اس مصروفیت کو یہ کیا نام ہے فرصت کو مصروف ہونے سے پہلے ہم اس کو غنیمت جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ و فراغ کا قبل شغل اختنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اسی میں آپ نے کیا فرمایا فراغ کا قبل شغل اپنی فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو آج فرصت ہے وقت ہے اس کو آپ غنیمت جانیے یہ وقت اللہ حرب العالمین کا ہے اللہ نے آپ کو فارغ رکھا ہے اس فارغ اوقات کو اللہ تعالیٰ کے بعد کے اندر صرف کیجیے قرآن کی تلاوت کیجیے ذکر و اذکار کیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے نمازوں کی پابندی کیجیے اور ذکر و اذکار کیجیے یہ تمام چیزوں کے اندر ان نعمتوں اس نعمت کو آپ ہم استعمال کریں کہ انسان اگر فارغ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس وقت ہے تو اللہ رب العالمین کے بعد میں اس کو صرف کرے یہ وقت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے وہ اللہ انسان بخوش قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے کے اندر سارے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں یہ زمانہ کہ اللہ رب العامی نے وقت کی قسم کھائی وقت کی اہمیت کا اندازہ پتہ کرنے کے لیے کہ وقت اللہ رب کے ہاں یا ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اسی وقت کے اندر کرتے ہیں اسی عمر کے اندر کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں تو وقت میرے بھائیوں فارغ البالی اور انسان کا مصروف نہ ہونا انسان کے پاس فرصت کو ہونا یہ بہت عظیم نعمت ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا چاہیے ہمارے پاس فرصت ہم کیا کرتے ہیں چلو بازار میں چلتے ہیں بازار میں گھومتے ہیں انسان گھنٹوں بازار میں گھومتا ہے کوئی کام اس کا نہیں ہے کچھ بھی کام نہیں ہے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ چلا گیا کوئی کام نہیں بازار میں اس کا جا کر کے گھنٹوں گھومتا ہے گھنٹوں گھنٹوں ہم میرے بھائیوں کھانے پر خرچ کر دیتے ہیں بات چیت میں خرچ کر دیتے ہیں پورا وقت برباد کر دیتے ہیں کہیں دو چار لوگ بیٹھے پانچ گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹہ گزر گیا کہ وقت میرے بھائیوں بہت عظیم ہے بہت قیمتی ہے یہ وقت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اپنے گھر ٹیلی فون کرتے ہیں دو دو گھنٹہ فری ٹیلی فون ہے آئیمو ہے یا بہت سارا نکلا ہوا ہے ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ انسان بات چیت کرتا رہتا ہے کوئی ضرورت نہیں لمبی بات چیت کرنے کی بلا وجہ کی گفتگو کرتا رہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پورا وقت میرے بھائی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز ہوتی رہتی ہے دان ہوتی رہتی وہ اپنی بات میں مصروف رہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا سوچیے آپ ہاں۔ جس رب نے ٹائم دیا جس رب نے وقت دیا جس رب نے زبان دی جس رب نے ہم کو پیدا کیا اس رب کے شکر ادا کرنے کا وقت آ گیا نماز کا وقت آ گیا ہم اس کا شکر ادا نہ کرنے وجہ بجائے فون میں لگے رہتے ہیں بات چیت کے اندر لگے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ساتھیوں کے ساتھ اذان ہوتی رہتی نماز ہوتی رہتی کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا اللہ رحم اللہ مگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پر رحم فرمائے یہ ہمارے پاس فرصت ہے یہ نہ سمجھے کہ وقت یوں ہی برباد جا رہا ہے اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا نہیں اس وقت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا سر قسم ہے زمانے کی سارے لوگ گھاٹے کے اندر اکثر آپ دیکھیں اپن چوبیس گھنٹے کا دن اور رات ہوتی ہے آپ ایک دفتر تیار کیجئے دیکھیے آپ کتنا وقت اللہ کے بعد میں گزارتے ہیں لکھیے اس کو اور کتنا وقت اب آپ یوں ہی برباد کر دیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا بیٹھے ہوئے ہیں خالی بس سوچ رہے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں بازاروں میں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں کپاسٹک میں لایانی باتوں میں بےحودہ گفتگو کے اندر پورا وقت ہمارا برباد ہو جاتا اگر ہم روزانہ صرف ایک آیت یاد کریں ایک آیت زیادہ نہیں ایک آیت الحمد للہ العالمین ایک آیت ہے ولا اصل ایک آیت ہے اللہ وحد ایک آیت ہے ایک آیت اگر صرف ہم یاد کریں گے میرے بھائیوں ایک سال کے اندر تین سو ساٹھ آیتیں یاد ہو جائیں گے ہم کو تین سو ساٹھ آیتوں کا مطلب کیا ہے گویا کی آپ کا جو تیسواں پارا ہے اس کا تین تہائی گویا کی آپ نے یاد کر دیا یا اس سے زیادہ آپ نے یاد کر دیا بہت زیادہ یاد ہو جائے گا ایک سال کے اندر اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں چار پانچ صورتیں یاد ہیں اس سے زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں انہیں صورتوں کو بار بار نماز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں وقت نہیں دیتے قرآن کے لیے اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں دیتے پڑھنے کے لیے تلاوت کے لیے وقت نہیں دیتے یاد کرنے کے لیے وقت نہیں دیتے گانے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے بہت سارے گانے یاد ہیں فلموں کے پاس ہمارے پاس وقت ہے فلمیں دیکھتے سنتے رہتے گانے یاد کرتے رہتے بہت اچھا گانا چل رہا میوزک بھی ہے گانا بھی ہے ناچ بھی سب کچھ ہے سنتے رہتے ہیں کان میں لگا کر کے لیکن ایک آئے چوبیس گھنٹے کے اندر کا ایک آئے یاد کرنا مشکل ہمارے لیے ایک آئے میں زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں کرتا یہ نہیں کہتا پوری ایک صورت یاد کیجیے ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر صرف ایک آئے یاد کیجیے آج سے معمول بنا لیجئے سال گزرنے سے پہلے آپ کو تیسواں پارا تقریباً یاد ہو جائے گا تیسواں پارا سور تکویر تک یا اس سے زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا دو صورتیں باقی رہ جائیں گی ورنہ پورا تیسواں پارا آپ کو یاد ہو جائے گا آپ کے سینے میں اللہ کا کلام آ جائے گا آپ نے وقت کی قدر کی اللہ رب العالمین نے آپ کی قدر کی آپ کے سینے کو اپنے کلام صلی اللہ نے آباد کر دیا تو یہ جو وقت ہے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کام نہیں ہے فرصت ہے ڈیوٹی نہیں ہمارے پاس ہے ابھی جو ہے نہیں ڈیوٹی لگی ہے میرے بھائیوں یہ اللہ کا دیا ہوا وقت ہمارا دیا ہوا وقت نہیں ہے یہ اس وقت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اس لیے اس وقت کی قدر کیجیے اللہ تعالیٰ کے بعد میں صرف کیجیے اور اللہ کے بعد میں شخص صرف کریں گے اللہ ہر براہین آپ کے لیے کوئی اچھا راستہ بھی نکالے گا آپ اس وقت کو برائی میں صرف کرو گے تو اللہ کی توفیق نہیں ملے گی آپ کو لیکن اس وقت کو اللہ کے بعد بھی اگر صرف کریں گے اللہ کا شکر ادا کرنے میں صرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا آپ اس کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے تو میرے بھائیوں یہ فارغ البالی جو ہے فرصت یہ بھی بہت عظیم نعمت ہے کبھی ایسا ہو جائے گا کہ آپ مصروف ہو جائیں گے آپ کرنا بھی چاہیں گے نہیں کر پائیں گے یہ بات نہیں کر پائیں گے وقت پر نماز نہیں پڑھ پائیں گے اور وقت پر کوئی کام نہیں کر پائیں گے آج وقت ہے ہمارے پاس اس کی قدر کریں ہم اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ اب کی بات کرے ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہو اللہ بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ نہیں جانتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کچھ چیز ہمیں ملے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی نہیں ہوتی اللہ بہتر جاننے والا ہے کس کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے ہم نہیں جانتے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے خضر علیہ السلام کا خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا معلوم ہے کہ نہیں معلوم سورہ کاف کے اندر ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا چھوٹا بچہ معصوم بچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچے کو قتل کر دیا لیکن بچے کا قتل کرنا کیا تھا ظاہری طور پر غلط تھا کوئی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا کہ ایک بچے کو انسان نے قتل کر دیا لیکن اس بچے کے قتل ہونے ہی میں بھلائی تھی اسی کے اندر خیر تھا وہ بڑا ہو کر کے نافرمان بنتا ماں باپ کے لیے دین سے بھٹک جانے کا ذریعہ بن جاتا خود گمراہ ہوتا نہ فرمان ہوتا ہفتے خزر نے بچے کو قتل کر دیا بچے کو قتل کرنے بھلائی نہیں ہے اس کے میں کوئی رحمت نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے ظاہری طور پر لیکن اسی کے اندر خیر تھا اسی کے اندر بھلائی تھی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے مہینے دو مہینے سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی کوستے نہ عزب اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دماغ کے اندر وہ سوسے آتے دماغ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہو اگر اس کے اندر خیر سمجھیں گے اللہ اس کو خیر بنا دے گا اور اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو نوکری عطا کرے گا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو دے گا ہم مال مانگتے مال نہیں ملتا ملتا اور کوئی چیز مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے دے اس پر راضی رہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے اندر خیر تلاش کریں اگر اس پر راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر کر دے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور بہتر خیر دے گا دو مہینہ جو بیٹھیں گے نوکری نہیں رہے گی ایسی نوکری مل سکتی ہے کہ دو مہینے کی تنخواہ آپ کی پر ہو جائے گی اس سے زیادہ آپ کو مل جائے گا آنے والے دنوں میں کتنے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں چھ مہینے بیٹھے رہے اور جب ان کو نوکری ملی شاندار نوکری ملی چھ مہینے کا بلکہ کئی سال کی بھرپائی ان کی ہو گئی الحمد اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ ہموار کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ تیار کرے گا یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور شکر نہ ادا کریں اور اپنے وقت کو برباد کریں گانا اور فلموں میں اور ناجائز چیزوں میں حرام چیزوں میں حرام کاموں میں اور لیانی اور بےحودہ گفتگو کے اندر یہ ہوئی اپنے وقت کو برباد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق نہیں ملے گی کب توفیق ملے گی جب اپنے وقت کو صحیح جگہ پر ہم استعمال کریں گے میرے بھائیوں وہ دن آنے سے پہلے ہم اس کی قدر کریں گے جب قیامت آئے گی تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھیج دے لا اللہ تاکہ میں جا کر کے نیک امال کر لوں وہاں صرف تمنائیں ہوں گی دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا یاد رکھ لیں ہم سب کو جانا کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہے اس لیے ہم ہمیشہ قدر کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائیوں تو یہ دو عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب لوگ غفلت اور کوتاہی کا شکار ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں ہوں سب کے پاس الحمدللہ سب تندرست ہیں سب کے پاس وقت الحمد اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے بعد کے اندر قرآن کی تلاوت میں حدیث پڑھنے میں دین کی باتوں کو سیکھنے میں نماز پڑھنے میں اور اس طریقے سے اللہ کا ذکر اذکار کرنے میں بھلائی کا حکم دینے میں غریبوں کی مدد کرنے میں اور اس طریقے سے جو بیمار ان کی عادت کرنے میں نیک کام کے اندر استعمال کریں ہم اگر نئے کاموں میں استعمال کریں گے اللہ ہر براہین ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہر براہین ہمارے لیے خیر کے بہت سارے دروازے کھول دے گا بہت سارے راستے کھول دے گا ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اپنی بات کرنے کی توفیق دے ذکر روزگار کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار رہیں یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین پر اللہ قائم رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو اللہ اس کے رسول پر ایمان موجود ہو اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہمیں وفات دے تمہاری زبان سے کلم توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمامین بارک اللہ علیہ فرقان ادیم قوانا فانیا و بالآیات الحکیم حکیم تعالی جواد الکريم ملک الرحى الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى بارک ابراہیم وحلہ حميد مجيد عباد الله رحمكم الله الرحمۃ الله يأمر بالعدل الحسن ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله الله الله الله الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر أكبر أكبر يعلم ما تصنعون اکبر